بکر بن عبداللہ مزنی نے کہا میں کعبے کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے چچا حاجیوں کو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور تم نبیس پلاتے ہو یہ تمہیں لاحق حاجت بندی کی وجہ سے ہے یا بخیلی کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الحمدللہ نہ ہمیں حاجت مندی لاحق ہے اور نہ بخیلی اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آپ کے پیچھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے آپ نے پانی طلب فرمایا تو ہم نے آپ کو نبیز کا ایک برتن پیش کیا آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا اور فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا اور بہت خوب کیا اسی طرح کرتے رہنا لہٰذا ہم نہیں چاہتے جس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم اسے بدل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اناسی